حضرت اکریمہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آگ میں جلا دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں سزا دیتا تو میں انہیں آگ میں نہ جلاتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم کسی کو اللہ والا عذاب نہ دو اگر میں انہیں سزا دیتا تو انہیں صرف قتل ہی کر دیتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اپنا دین بدل لے اسے قتل کر دو سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار پینسٹھ